السلام علیکم خواتین و حضرات فائنینشیل اکاؤنٹنگ ٹو کی نئی سیریز آف لیکچرز کے ساتھ مجاہد شاہی حاضر ہے یہ سیریز آف لیکچرز اس بنیاد پہ دیے جا رہے ہیں کہ آپ سب نے ہمارے فائنینشیل اکاؤنٹنگ ون کے لیکچرز سنے بھی ہوں گے دیکھے بھی ہوں گے اور بہت ساروں نے جو اس کی اسائنمنٹس تھیں اور جو امتحان تھا وہ بھی کیا ہوگا ان لیکچرز کے حوالے سے جو آج سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں یہ ضروری ہے اور یہ کم از کم ہم نے تو یہی سمجھا ہے کہ آپ کو بیسک کانسیپٹس جو ہیں بنیادی باتیں جو ہیں اکاؤنٹنگ کے بارے میں وہ اب تک سمجھ آ گئی ہوں گی اور آپ بیسک اکاؤنٹنگ کرنا آپ کو آتا ہے یہ نالج لے کے ہم آپ کو فائنینشیل اکاؤنٹنگ ٹو کے لیکچرز میں خوش آمدید کہتے ہیں باقی طریقہ کار وہی ہوگا جو کہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ ون کے لیکچرز میں تھا یعنی ایگزامینیشنز کا اور اسائنمنٹس کا اس میں کوئی خاص تبدیلی جو ہے وہ آپ نہیں دیکھیں گے تو آئیے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں اور ہر چیز کے آغاز جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ابتدا سے ہی ہوتا ہے اور ابتدا ہماری ہوتی ہے کس بات سے کہ کس کس قسم کی بزنس جو ہیں کاروبار جو ہیں کس کس قسم کے وہ ہوتے ہیں یا کس طریقے سے کیے جاتے ہیں تو پہلے ہم اس طرف نظر دوڑاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں بھی یعنی فائنینشیل اکاؤنٹنگ ون کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کاروبار جو ہے وہ یا سول پروپرائٹرشپ یا پارٹنرشپ یا لمیٹڈ کمپنی کے طور پہ کیا جا سکتا ہے سول پروپرائٹرشپ یعنی ایک انڈیویجل ایک فرد خود کاروبار کرتا ہے وہ نہ کسی کے ساتھ اشتراک کرتا ہے یعنی پارٹنرشپ کرتا ہے اور نہ وہ کسی قسم کی کمپنی بناتا ہے وہ خود اپنے نام سے یا کسی بھی نام سے کاروبار کی ابتدا کرتا ہے سول پروپرائٹرشپ میں کسی قسم کا کسی ادارے سے سوائے شاید کو میونسپل اتارٹیز سے کوئی لائسنس کی ضرورت ہوگی کہ کاروبار کوئی شروع کرنے کا ہے ورنہ کوئی کسی قسم کا لائسنس ضروری نہیں ہوتا سول پروپرائٹرشپ یا فرد جو کاروبار کر رہا ہے اس میں فرد اور کاروبار دونوں کی آئیڈینٹی ایک سی ہوتی ہے یعنی فرد کو اس کے کاروبار سے نہیں علیحدہ کیا جا سکتا اور اس کاروبار کا دار و مدار چونکہ اس فرد پہ ہی ہوتا ہے سارا اس لیے اس کو فرد سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا تو ایسا بات ہوئی کہ جیسے ایک فرد ہی کام کر رہا ہے کاروبار کا نام وغیرہ جو ہے وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کاروبار میں جو بھی چیزیں خریدی جائیں گی وہ ایسے سمجھی جائیں گی کہ وہ فرد خود خرید رہا ہے اگر وہ اس کاروبار میں ادھار پہ مال بیچتا ہے تو وہ ایسا ہی ہوگا کہ فرد نے مال ادھار پہ بیچا ہے اگر وہ شخص جو اس کاروبار کو چلا رہا ہے وہ کسی دوسرے پارٹی سے مال ادھار پہ لیتا ہے تو اس ادھار کو چکانا اس کو پے آف کرنا اس فرد کی ریسپانسبلٹی بن جاتی ہے یہ بات سمجھنا ضروری ہے اب آئیے کہ جی فرد کے علاوہ ہم اور کس طریقے سے ایک انڈیویجل سول پروپرائٹر کے علاوہ ہم کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں اور کیوں کرنا کر, کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کاروبار کی نوعیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کی وسط پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا بڑا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایک فرد کے پاس وہ تمام وسائل موجود نہ ہوں یا اتنے وسائل موجود نہ ہوں یا وہ قابلیت جو اس کام کے لیے خاص طور پہ چاہیے مثال کے طور پہ اگر ایک شخص کے پاس پچاس ہزار روپیہ تو ہے لیکن اس کے اس کے پاس کمپیوٹر یا سافٹ ویئر لکھنے کی قابلیت نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ یہ کام کرے تو لامحال اس کو اپنے ساتھ ایک ایسے شخص کو ملانا پڑے گا یا کاروبار میں لے کے آنا پڑے گا جو کہ یہ کام جانتا ہو اب یا تو وہ شخص جو اس کام کو جانتا ہے وہ اس فرد کا جو پیسہ لگا رہا ہے اس کا ملازم ہوگا یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ شخص جس کے پاس ایک ایکسپرٹ نالج ہے وہ اور وہ شخص جس کے پاس پیسہ ہے یہ دونوں مل کے یہ کام کریں ملنے کی صورت میں وہ ایک اشتراک ہوگا وہ ایک پارٹنرشپ ہوگی اور اس کو رجسٹر بھی کرانا پڑے گا اور وہ ایک باقاعدہ کاروبار جو ہے لیگل پوائنٹ آف ویو سے وہ ایک بن جاتا ہے تو یہ چیز ہو گئی کہ جی پارٹنرشپ کا وجود کیسے آتا ہے پاکستان میں جو قانون پارٹنرشپ کا ہے وہ انیس سو بتیس کا پارٹنرشپ ایکٹ ہے اور اس کے تحت تمام پارٹنرشپس جو ہیں وہ گورن ہوتی ہیں انیس سو بتیس کے پارٹنرشپ ایکٹ میں یہ بات بھی ہے اور قانون کے اندر یہ بات ہے کہ کوئی بھی پارٹنرشپ بیس لوگوں سے زیادہ کی پارٹنرشپ نہیں ہو سکتی لیکن اس میں کچھ ایکسپشنس ہیں وہ ایکسپشنس مثلا اگر وکیلوں کی یا ڈاکٹروں کی یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی اگر پارٹنرشپ بننی ہے تو وہ پارٹنرشپ جو ہے وہ بیس لوگوں سے زیادہ کی بھی ہو سکتی ہے یعنی بیس لوگوں سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ آپس میں اشتراک کر کے مل کر ایک کاروبار چلا سکتے ہیں عام طور پہ دو سے زیادہ لوگ پارٹنرشپ بناتے ہیں پارٹنرشپ اگریمنٹ کے حوالے سے کیوں کہ جس وقت دو لوگ آپس میں مل بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مل کر کے کام کریں گے تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ جو کاروبار کے معاملات ہیں ان کو تحریر کر دیا جائے ان کو لکھ لیا جائے یعنی یہ کہ جی ہم اس کاروبار کے اندر کس تناسب سے کس ریشیو سے اس میں پیسہ ڈالیں گے اس پیسے کو ہم کیپٹل کہتے ہیں وہ کیپٹل کس تناسب سے ڈالا جائے گا اس کا ریشو کیا ہوگا کون زیادہ ڈالے گا دونوں برابر ڈالیں گے یا کیا ہوگا یہ چیز لکھ لینی بہتر ہوتی ہے دوسری چیز کہ اس کاروبار کے اندر جو منافع ہوگا اور جو نقصان ہوگا وہ کس تناسب سے آپس میں دونوں حضرات یا دو سے زیادہ حضرات جو ہیں وہ آپس میں تقسیم کریں گے یہ بھی اگر بات جو ہے یہ شروع میں ہی طے ہو جائے تو بعد میں جو فسادات کہ جی وہ زیادہ منافع تھا وہ زیادہ لے گیا میں جو کم دے دیا تو یہ معاملات جو ہیں پھر ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے باقی انسان انسان ہے مسئلہ تو کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے لیکن تحریری طور پہ اگر آ جائے گا تو پھر اس تحریر کا جس پہ دونوں دستخط کریں گے ایک قانونی جواز پیدا ہو جاتا ہے اور اگر عدالت سے رجوع کیا جائے گا یا کسی بھی شخص سے انٹرمیڈیشن کے لیے کہا جائے گا تو وہ اس اگریمنٹ کا پاس رکھے گا اس لیے مشورہ یہ ہے اور ضروری یہ ہے کہ جہاں پہ آپ پارٹنرشپ کریں وہاں پہ اپنی کیپٹل شیئرنگ پروفٹ اور لاس جو اس کاروبار سے ہونا ہے اس کی تفصیل جو ہے وہ تحریر کریں اس کے علاوہ اور چند ایک چیزیں مثال کے طور پہ کون شخص کاروبار ڈیلی بیسس کے اوپر چلائے گا کون جواب ہوگا دوسرے کو یا دونوں چلائیں گے اور اگر دونوں چلائیں گے تو پھر کس کی کیا ریسپانسبلٹی ہوگی تاکہ کل اس بات پہ بھی جھگڑا نہ ہو کہ جی وہ میرا کام میرے میں دخل دے رہا تھا اور میں جی میں تو مجھ کو دیکھنا پڑا کیونکہ وہ وہ میرا کام نہیں وہ اپنا کام نہیں کر رہے تھے تو یہ چیزیں جو ہے یہ بھی لکھ لینی جی وہ گاڑی انہوں نے لے لی مجھے نہیں دی تو بھائی یہ بھی لکھ لیجئے کہ کاروبار میں جو چیز دی جائے گی وہ یا یکسانیت سے دی جائے گی ایک جیسی دی جائے گی گاڑی اگر مجھے ملے گی تو آپ کو بھی ملے گی اگر میں کاروبار سے پارٹنرشپ میں سے منافع کے اگینسٹ جو کہ مجھے ہونا ہے اگر میں ہر مہینے کچھ پیسے لوں گا تو آپ کو بھی وہ لینا لینے کی اجازت ہوگی تو یہ تمام معاملات شروع میں پارٹنرشپ بناتے وقت اگر تحریر کر دیے جائیں اور پھر اس تحریر پہ دونوں پارٹیز وٹنسز کی موجودگی میں دستخط کر دیں تو وہ کاغذ جو ہے وہ ایک لیگل ڈاکیومنٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس میں دونوں کا فائدہ جو ہے پارٹیز کا وہ فائدہ ہوتا ہے اگر اس قسم کا کوئی پارٹنرشپ اگریمنٹ نہیں بنایا گیا تو پھر وہ تمام شک جو partnership act nineteen thirty two کے اندر موجود ہیں وہ تمام آٹومیٹکلی اس پارٹنرشپ کو گورن کرتی ہیں وہ شاید بہت سارے لوگوں کے لیے قابل قبول نہ ہوں اس لیے مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ ان کے پارٹنرشپ ایکٹ کے ہوتے ہوئے بھی آپ پارٹنرشپ اگریمنٹ ضرور کریں تو یہ ایک انڈیویجل سے اسٹیپ اپ کر کے آپ نے پارٹنرشپ کی یہ تو ہو گئی اس کی بات اب ہم آتے ہیں ایک تیسری طریقے کی طرف اور وہ ہے کمپنی بنا کر کے ہم کاروبار کریں گے اب کمپنی اور پارٹنرشپ میں کیا فرق ہے کیونکہ کمپنی بھی جو ہے وہ عموماً دو سے زیادہ لوگوں کے ساتھ بنائی جاتی ہے کیسے بنائی جاتی ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کیا کیا اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ جیسے ہم نے سول پروپرائٹرشپ کو ایکسپلین کرتے ہوئے آپ سے آپ کو بتایا تھا کہ اس کاروبار کی جو کہ سول پروپرائٹرشپ یا ایک فرد خود کر رہا ہے اور کوئی اس کے ساتھ اشتراک میں نہیں ہے اس میں جو وہ چیزیں خرید رہا ہے جو ادھار لے رہا ہے یا ادھار دے رہا ہے وہ تمام اس کی پرسنل ریسپانسبلٹی ہو جاتی ہے پارٹنرشپ میں چونکہ دو یا دو سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ کانسپٹ آتا ہے جوائنٹ اینڈ سیورل لائبلٹی کا جوائنٹ اینڈ سیورل لائبلٹی اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی قرض لیا جائے گا ادھار پہ چیز لی جائے گی کوئی بھی ایسی چیز جس سے کہ جو جس کی آپ نے ادائیگیاں ایک فیوچر ڈیٹ میں کرنی ہیں وہ تمام لائبلٹیز ان دونوں لوگوں کا یا دو سے زیادہ لوگ جو اس پارٹنرشپ میں شامل ہیں ان کی علیحدہ علیحدہ رسپانسبلٹی ہے اور سب کی اکٹھے مل کر بھی رسپانسبلٹی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ جی وہ میرے پارٹنر صاحب جو ہیں وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں لہذا ان کا حصہ تو میں اب واپس نہیں کر سکتا وہ تو انہوں نے کرنا تھا ایسا نہیں ہو سکتا اگر آپ سروائیونگ پارٹنر ہیں آپ حیات ہیں تو اس پارٹنر کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ آپ کے سر آئے گی اور آپ کو ہی ادا کرنا ہوگی اس کا مطلب جوائنٹ اینڈ سیورل ہے کہ علیحدہ علیحدہ بھی دینے کی ریسپانسبلٹی ہے اور اگر ان کیس ایک شخص کا وجود نہیں رہتا ایک پارٹنر کا وجود نہیں رہتا تو دوسرا پارٹنر جو ہے وہ اس لائبلٹی کو ٹیک اوور کرتا ہے اور اس کی ریسپانسبلٹی بن جاتی ہے اس لائبلٹی کو پے کرنا اسی کے ساتھ ایک اور چیز جو ہے وہ بھی سمجھنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ پارٹنرشپ کے اندر جتنا سرمایہ یا کیپٹل آپ نے لگایا ہے وہ شاید اس تمام لائبلٹیز کو پے کرنے کے لیے کافی نہ ہو جو کہ اس پارٹنرشپ کے سر پہ چڑی ہوئی ہیں پارٹنرشپ ایکٹ کے تحت آپ کے ذاتی جات یعنی پارٹنرز کے ذاتی جات بھی بیچے جا سکتے ہیں پارٹنرشپ کی لائبلٹیز کو پے آف کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے تو آپ نہ صرف وہ تمام جات جو کہ آپ کی پارٹنرشپ یا آپ کے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی پارٹنرشپ لائبلٹیز کو پے کریں گے بلکہ اگر وہ ناکافی ہوئے تو پھر آپ کے جو ذاتی نام پہ اثاثے ہیں ان کو بھی بیچ کے پارٹنرشپ کی لائبلٹی کو پے آف کرنا پڑے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹنرشپ کے اندر لائبلٹی جو ہے پارٹنرز کی وہ ان لمیٹڈ ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے جتنی لائبلٹی زیادہ ہوگی اتنی ہی پرابلم ہو سکتی ہے باقی رہ گئی بات کہ جی آپ اس کو مینج کیسے کریں ایک اور پارٹنرشپ کے حوالے سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پارٹنرشپ میں نیا پارٹنر آپ لے سکتے ہیں پرانا پارٹنر چھوڑ کے جا سکتا ہے جب پارٹنر شپ میں پرانا پارٹنر چھوڑ کے جاتا ہے تو قانون کے حساب سے بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اوریجنل جو پارٹنر شپ تھی جو شروع میں پارٹنر شپ کی گئی وہ دو اشخاص کے درمیان وہ پارٹنرشپ ختم ہو جاتی ہے اور ایک نئے پارٹنر کے آنے کی وجہ سے نئی پارٹنرشپ جنم دیتی ہے نام پارٹنرشپ کا وہی رکھا جا سکتا ہے وہی ہو سکتا ہے جو پہلی پارٹنرشپ کا تھا لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ وہ پارٹنر جو اس پارٹنرشپ سے جا رہا ہے باہر جا رہا ہے وہ آپ کو اس بات کی اجازت دے کہ آپ وہی پرانا نام جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں ورنہ ایک نئی پارٹنرشپ بنے گی نیا اگریمنٹ بنے گا جو نیا پارٹنر ہے اسی طریقے سے اگر آپ کا دوسرا پارٹنر جو ہے وہ پارٹنرشپ چھوڑ کے نہیں جاتا لیکن ضرورت اس بات کی محسوس ہوتی ہے کہ ایک تیسرے آدمی کو یا چوتھے آدمی کو یا پانچویں شخص کو ہم نے پارٹنرشپ میں شامل کرنا ہے تو ہم ہر دفعہ جو ہے وہ ایک نئی پارٹنرشپ کو تشکیل دے رہے ہوتے ہیں اور نیا ایگریمنٹ جو ہے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں بڑی آسان سی بات ہے دو شخص شامل ہوتے ہیں پارٹنرشپ کے اندر اور فیصلہ ہوتا ہے کہ جی سرمایہ وہ فی کا سو سو روپیہ لگائیں گے جو منافع ہوگا اور جو نقصان ہوگا وہ بھی آدھا آدھا وہ بانٹ لیں گے جب ایک تیسرا آدمی اس پارٹنرشپ میں داخل ہوگا تو وہ آدھے آدھے کا تناسب جو ہے وہ اب برقرار نہیں رہ سکتا اس کو تبدیل کرنا پڑے گا اس کا کیا تناسب ہوگا کیا ریشو ہوگا سرمایہ تیسرا آدمی بھی کیا آپ جیسا برابر لے کے آئے گا یا آپ سے کم لے کے آئے گا اور کیا ہوگا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک نئے اگریمنٹ کے اندر لکھی جائیں گی اب ہم بات کریں گے کہ جی جو تیسرا موڈ یا اینٹی جو ہے جس سے کاروبار کیا جاتا ہے وہ ہے لمیٹڈ کمپنی کا پارٹنرشپ کی بجائے لمیٹڈ کمپنی کا جب ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جی لمیٹڈ کمپنی جو ہے وہ کمپنیز آرڈیننس انیس سو چوراسی کے تحت جنم دیتی ہے عموماً لمیٹڈ کمپنیز دو یا دو سے زیادہ لوگ مل کر کے بناتے ہیں جیسا کہ پارٹنرشپ کے اندر ایک پارٹنرشپ ایکٹ 1932 کا ہم نے ذکر کیا اسی طریقے سے گورننگ لا جو ہے لمیٹڈ کمپنیز کے لیے وہ کمپنیز آرڈیننس 1984 ہے کمپنیز جو ہے وہ بھی کسی اگریمنٹ یا رول یا کوئی آپس میں سمجھوتا اس کے تحت چلیں گی کیونکہ کمپنی کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے پارٹنرشپ کے اندر پارٹنرشپ اگریمنٹ تھا کمپنی جو ہے اس میں جو گورننگ ڈاکومینٹس ہوتے ہیں ان کو memorandum and articles of association کہا جاتا ہے یہ میمورینڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسیشن میں کیا کچھ ہوتا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے میں نے جیسے کہا کہ عام طور پہ دو لوگ دو یا دو سے زیادہ اور یہاں پہ کوئی بندش نہیں ہے کہ دو ہوں بیس ہوں تیس ہوں چالیس ہوں پچاس ہوں سو ہوں ہزار ہوں کتنے لوگ ہوں کہ آپ کمپنی بنا سکتے ہیں ہاں ایک فرق ہے اور وہ فرق یہ ہے کہ کمپنی دو قسم کی ہوتی ایک جسے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کہا جاتا ہے اور دوسری جسے پبلک لمیٹڈ کمپنی کہا جاتا ہے پبلک لمیٹڈ کمپنی میں جو لوگ اس کمپنی کے مالک ہیں جنہیں ہم شیئر ہولڈرز کہتے ہیں اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے پرائیویٹ کمپنی کے حوالے سے آپ کے پچاس سے زیادہ شیئر ہولڈرز جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے پارٹنرشپ میں ہم نے کہا کہ دو یا بیس حد جو ہے وہ ٹریڈنگ پارٹنرشپ جو ہیں جو کاروباری پارٹنرشپس ہیں ان میں حد جو ہے وہ آپ نے قانون میں بیس کی مقرر کی ہوئی ہے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بناتے ہیں تو اس میں حد مالکان کی شیئر ہولڈرز کی وہ پچاس ہے پبلک کمپنی کے اندر کوئی حد نہیں ہے جتنے کیونکہ پبلک بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے اس لیے اس کی کوئی حد نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ لفظ ہم لمیٹڈ کمپنی ہم کمپنی کیوں نہیں کہہ دیتے خالی لمیٹڈ کمپنی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کی لائبلٹی اس حد تک محدود ہوتی ہے کہ جس حد تک وہ اس کمپنی میں سرمایہ ڈالتے ہیں یعنی the extent of the personal liability is limited to the amount of capital the shareholders have individually contributed جو یا جتنا پیسہ ایک شخص نے فرض کیجئے لاکھ روپیہ ایک کمپنی میں ڈالا دوسرے شخص نے پچاس ہزار ڈالا اس کمپنی کی لائبلٹیز کسی اسٹیج پہ دو لاکھ روپے کی ہیں کیپٹل جو آیا وہ ڈیڑھ لاکھ روپے کا آیا انہوں نے جو لونز لیے یا جو بوروئنگ کی یا مال ادھار پہ لیا وہ دو لاکھ روپے کا دو لاکھ روپے واپس کرنا ہے پیسہ جو آیا ڈیڑھ لاکھ روپے آیا اگر کمپنی کوئی کاروبار نہیں کرتی اور ان دونوں حضرات کا یہ خیال ہے کہ بس کافی ہو گئی دو لاکھ روپے کا مال لیا اور وہ ہم موج کریں گے اس پہ کمپنی ختم تو جناب ان کو یا کمپنی جو ہے وہ صرف لاکھ اور پچاس ہزار ڈیڑھ لاکھ روپیہ کی حد تک اپنی لائبلٹیز جو ہے وہ اتار سکے گی باقی پچاس ہزار کون اتارے گا پتا نہیں کیونکہ ایز شیئر ہولڈرس ان کی لائبلٹی صرف لمیٹڈ ہے to the extent of capital جو لگایا جو سرمایا انہوں نے لگایا یعنی ڈیڑھ لاکھ روپیہ باقی پچاس ہزار روپے ٹھیک ہے جس نے ان کو قرض دیا تھا وہ ان کے پیچھے دوڑے سول کورٹ میں ان کے انڈیویجلی خلاف مقدمہ کر دے شاید کبھی کچھ مل جائے تو یہ کانسیپٹ جو ہے لمیٹڈ لائبلٹی کا کہ آپ کی لائبلٹی آپ کے سرمایہ جتنا سرمایہ آپ نے لگایا ہے اس تک محدود ہے یہ لمیٹڈ لائبلٹی کا کانسیپٹ ہے اس کے علاوہ کمپنی جو ہے جب بنائی جاتی ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے اور وہ طریقہ کار فالو کرنے کے بعد جب کمپنی کو ایک برتھ سرٹیفکیٹ جسے سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن کہا جاتا ہے وہ مل جاتا ہے تو کمپنی کا اپنا ایک لیگل وجود ہو جاتا ہے یعنی قانون کی نظر سے کمپنی کی ایک اپنی قانونی شخصیت بن جاتی ہے اب یہ قانونی شخصیت جو ہے یا قانونی جس انسٹیٹیوشن نے یا جس آرگنائزیشن نے یہ شکل اختیار کر لی اور قانون نے اس کو وہ سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن دے دیا وہ قانون جو ہے اس قانون کے تحت اور اس سرٹیفکیٹ کے تحت اب یہ آرگنائزیشن یہ کمپنی جو ہے یہ اپنے نام پہ چیزیں خرید سکتی ہے اپنے نام سے چیزیں بیچ سکتی ہے اپنی جائیداد بنا سکتی ہے قرضے لے سکتی ہے اپنے نام سے کسی کو اگر عدالت لے جانا ہو تو وہ کمپنی کے نام سے اس کو عدالت میں لے جایا جا سکتا ہے کمپنی کے خلاف کسی نے اگر کوئی مقدمہ کرنا ہو تو اس کے نام سے کیا جا سکتا ہے کمپنی کے نام سے اس کے مالکان کے نام سے نہیں جو چیز وہ خرید بیچ اکٹھی کر رہا ہے کمپنی کر رہی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کمپنی کے نام پہ ہیں اس کے مالکان کے نام پہ نہیں ہیں اور یہ بہت دفعہ خیال کیا جاتا ہے کہ صاحب یہ کمپنی ہماری ہے لہذا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہماری ہیں صاحب آپ کی نہیں ہے یہ کمپنی کی ہے اور کمپنی آپ کو صرف استعمال کی اجازت دیتی ہے چاہے آپ مالک ہیں چاہے آپ ملازم ہیں اس کمپنی کے وہ جو بات ہے کہ یہ چیزیں میری ہیں کیونکہ یہ کمپنی میری ہے وہ صرف سول پروپرائٹرشپ کے اندر معاملہ ہو سکتا ہے کمپنی کے اندر معاملہ نہیں ہوتا کمپنی کے اندر تمام اثاثہ جات تمام انکم تمام ایکسپنسز تمام لائبلٹیز وہ سب کمپنی کے نام سے ہیں اور کمپنی کا اپنا ایک لیگل وجود تو یہ ڈسٹنکشن یہ فرق جو ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے مالکان جو ہیں شیئر ہولڈرز جن کو ہم کہتے ہیں شیئرز کیا چیز ہوتے ہیں یہ بھی ہم بتائیں گے کہ جو سرمایہ وہ ڈالتے ہیں اس کے عوض کمپنی ان کو حصص الاٹ کرتی ہے شیئرز الاٹ کرتی ہے کیسے کرتی ہے اس کا طریقہ کار بھی ہم دیکھیں گے لیکن فی الوقت یہی کہہ دینا کافی ہے کہ یہ شیئر ہولڈرز جو ہیں یہ کمپنی کے مالکان ہیں لیکن ان کی آئیڈینٹی ان کی جو پہچان ہے وہ کمپنی سے مختلف ہے کمپنی کی اپنی پہچان ہے بہت ساری کمپنیاں چائے کی کمپنی ہے فلانی اے بی سی کمپنی ہے وہ کام کر رہی ہیں آپ نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ جی اے بی سی کمپنی کے ساتھ ہم کاروبار نہیں کر رہے ہم تو اس کے جو حصے دار ہیں یا مالکان ہیں ان کے ساتھ ہم کاروبار کر رہے ہیں آپ تو اے بی سی کمپنی کی چائے خریدتے ہیں آپ یہ تو نہیں کہتے کہ جی ان کے مالکان کے نام لے کے کہ جی ان کی چائے خرید رہے ہیں آپ کمپنی کی چائے خرید رہے ہیں آپ کمپنی کے پروڈکٹس خرید رہے ہیں تو اس لیے یہ ضروری ہے سمجھنا کہ جی ان کی آئیڈینٹی یعنی مالکان کی آئیڈینٹی وہ بالکل علیحدہ ہے انہوں نے ٹھیک ہے سرمایہ ڈالا کمپنی بنائی اور کمپنی کو وجود میں لائے اور اس کے بعد کمپنی چل رہی ہے کمپنی کیسے چل رہی ہے کمپنی کو چلانے کے لیے انہی مالکان میں سے انہی شیئر ہولڈرز میں سے ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے وہ تشکیل دیا جاتا ہے جس کا کام ڈے ٹو ڈے بزنس کو چلانا ہوتا ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہے ریسپانسبل ہوتا ہے اپنے تمام ایکشنز تمام ڈسیشنز کے لیے شیئر ہولڈرز کو کیونکہ اصل مالک کمپنی کے شیئر ہولڈرز ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز نہیں ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو تو ہم نے صرف اس لیے بنایا ہے کہ اگر ایک کمپنی کے اندر پچاس شیئر ہولڈرس ہیں تو پچاس آدمی جو ہیں وہ ہر روز اگر کمپنی چلانے کی کوشش کریں گے تو نتیجہ جو ہے وہ اس کا سامنے ہوگا کہ کوئی اس طرف جانے کی کوشش کرے گا کوئی دوسری جانب جانے کی کوشش کرے گا ہر شخص اپنی طرف چیزوں کو کھینچ رہا ہوگا اور منظم طریقے سے وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ نہیں چل سکے گی سو so, ان شیئر ہولڈرز میں سے ہم بورڈ آف ڈائریکٹرز الیکٹ کرتے ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ایک میاد ہوتی ہے جو کہ کمپنیز آرڈیننس کے اندر لکھی ہوئی ہے اس کے بعد ری الیکشن ہوتا ہے یا نئے ڈائریکٹرز الیکٹ ہو سکتے ہیں اور کوئی بھی شیئر ہولڈر جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈائریکٹر شپ کے لیے آفر کر سکتا ہے یا اس کو الیکٹ کیا جا سکتا ہے سو so, وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے وہ کمپنی کو چلانے کے لیے جو ہے اس کے روزمرہ کے مسائل اس کی کارکردگی اس کے لیے ریسپانسبل ہوتا ہے اور وہ جواب دے شیئر ہولڈرس کو ہوتا ہے اس بورڈ آف ڈائریکٹرز میں میں سے ایک شخص کو مینیجنگ ڈائریکٹر یا چیف ایگزیکٹو کا نام بھی دیا جا سکتا ہے دیا جاتا ہے کہ کوئی شخص جو اس بورڈ پہ پریزائڈ کرے گا جو احکام جاری کرے گا لیڈر ہے اس لیڈر کے تحت اور مالکان میں سے جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ شامل ہو کے اس کاروبار کو چلائیں گے وہ بورڈ آف ڈائریکٹر سے کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کمپنی کا صرف مالکان میں سے چیئرمین الیکٹ ہوتا ہے بورڈ آف ڈائریکٹرس کا اور جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے یا مینیجنگ ڈائریکٹر جو ہوتا ہے وہ ایک سیلری پیڈ امپلائی ہوتا ہے یعنی تنخواہ دار ملازم ہو سکتا ہے لیکن وہ مینیجنگ ڈائریکٹر یا چیف ایگزیکٹو آفیسر کہلاتا ہے اور چیئرمین جو ہے وہ مالکان میں سے شیئر ہولڈرز میں سے وہ ہے تو یہ مختصرا کمپنی کے کا فرق اور کمپنی کیا چیز ہوتی ہے اس کے بابت میں نے آپ کو بتایا اور اس کو کمپیئر کیا پارٹنرشپ کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا سول پروپرائٹرشپ کے ساتھ تاکہ تینوں کا فرق واضح ہو جائے اور امید ہے کہ وہ فرق آپ پہ واضح ہو گیا ہوگا کمپنیز کو رجسٹریشن یا جو بنایا جاتا ہے اور ان کی کارکردگی جو ہے وہ کون کنٹرول کرتا ہے پہلے تو ہم نے کہا کہ جی کمپنیز آرڈیننس 1984 کی جو تمام شکیں ہیں وہ کمپنیز کو کنٹرول کرتی ہیں لیکن ایک اتارٹی ہے جس کا نام Securities and Exchange Commission of Pakistan ہے یہ حکومت کا ادارہ ہے جو کہ تمام قسم کی کمپنیز کو کنٹرول کرتا ہے ان کو ریگولیٹ کرتا ہے اور اگر وہ کوئی غلط کام کریں جو کہ Securities and Commission Securities and Exchange Commission of Pakistan کے ریویو میں یا پرویو میں آ جائے ان کی نظر میں آ جائے یا وہ ریویو کرتے وقت اس چیز کو دیکھیں ان کے اکاؤنٹس جو ہیں ان کو ریویو کرتے وقت دیکھیں تو اس کمپنی کے کو اور اس کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو کمپنیز آرڈیننس 1984 کے حساب سے جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے اور جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے اور یہ اختیار Securities and Exchange Commission of Pakistan کے پاس موجود ہے Securities and Exchange Commission of Pakistan ایک کمپنی کو ختم ہونے کے لیے ہائی کورٹ کو نوٹس بھی دے سکتی ہیں وہ اس اس کو ان, کے معاملات کو انویسٹیگیٹ بھی کروا سکتی ہیں اور اس کسی بھی کمپنی کو وہ پروسیکیوٹ بھی کر سکتی ہیں اپیل کا سسٹم موجود ہے تفصیلات فی الوقت بتانے کا بتانے کی کوئی ضرورت نہیں تو گورننگ جو ہے اتارٹی کمپنیز کے حوالے سے وہ Securities and Exchange Commission of Pakistan ہے اور یہ Ministry of Finance Government of Federal Government of Pakistan اس کے تحت یہ آتی ہے کمپنیز آرڈیننس کے حوالے سے اور Securities Exchange Commission of Pakistan جس کو عام طور پہ ایس سی پی کہتے ہیں اس کا مخفف ہے اس نے کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں یعنی یہ کہ جی آپ اینوئل ریٹرنز داخل کریں گے ہر سال آپ اپنی میٹنگ کریں گے اپنا فائنینشیل پرفارمنس جو ہے اپنے شیئر ہولڈرز تک پہنچائیں گے اور اس پہ ریٹرنز فائل کریں گے رجسٹرار آف کمپنیز کے پاس جو کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کا ایک حصہ ہیں ان کے پاس ریٹرنز داخل ہوتے ہیں کہ جی آپ کے شیئر ہولڈرز کی تفصیل کیا ہے مالکان کی تفصیل کیا ہے کتنا کتنا شیئرز ہیں ان کے پاس آپ کی کمپنی کے ڈائریکٹرز کون ہیں اس کا سیکرٹری کون ہے اس کا ایکسٹرنل آڈیٹر کون ہے اسٹیچوٹری آڈیٹر کون ہے اس کے وکیل کون ہیں یہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ دینی پڑتی ہیں اور یہ ہر سال جو ہے سمجھ لیجئے کہ یہ داخل کرنی پڑتی ہیں اکاؤنٹس جو ہیں کمپنی کے سالانہ اکاؤنٹس جو ہیں کم از کم سالانہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ بھی داخل کرنے پڑتے ہیں اب تو قانون جہاں تک پبلک کمپنیز کا تعلق ہے پبلک لسٹڈ کمپنیز کا اب یہ میں نے ایک اور ٹرم استعمال کی ہے پہلے میں نے آپ سے کہا کہ پبلک اور پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہیں اب پبلک میں بھی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک پبلک لسٹڈ کمپنی ہوتی ہے ایک پبلک لسٹڈ کمپنی ہوتی ہے پبلک لسٹڈ کمپنی وہ ہے جس کا حصص اسٹاک ایکسچینج پہ ٹریڈ ہو رہا ہو اور اس میں پبلک ایٹ لارج جو ہے عام پبلک جو ہے وہ اس میں حصے دار ہو پبلک لسٹڈ کمپنی وہ ہے جو کہ رجسٹر تو پبلک کمپنی کے طور پہ ہوئی لیکن اس کے شیئرز ابھی اسٹاک ایکسچینج پہ ٹریڈ نہیں ہو رہے اور نہ ہی اس کے شیئرز جو ہیں وہ پبلک ایٹ لارج کو ابھی تک آفر کیے گئے ہیں کہ وہ اس میں حصص ڈالے تو جہاں تک پبلک لسٹڈ کمپنیز کا تعلق ہے ان کے اکاؤنٹس کے حوالے سے ہر چھ مہینے کے اکاؤنٹس اور سال کے اکاؤنٹس دونوں جو ہیں وہ shareholders plus S C C P کے پاس جمع کرانے ہوتے ہیں اب بلکہ ان کے لیے ریکوائرمنٹ ایک اور ہو گئی ہے اور وہ یہ کہ ان کے ہر تین ماہ کے سیمائی کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بھی بنائے جائیں گے اور وہ یا اس کمپنی کی ویب سائٹ پہ ڈسپلے کیے جائیں گے یا وہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ بھیجے جائیں گے بنا کر کے سو so, یہ بھی ریکوائرمنٹس ہیں تو بہت ساری اور ریکوائرمنٹس ہیں جو کمپنیز آرڈیننس کے حوالے سے آپ کو جن پہ عمل کرنا ہوتا ہے اگر آپ کی کمپنی لمیٹڈ کمپنی کے طور پہ فارم ہوئی ہے تو یہ ضروری ہے اور اگر ان لاز سے آپ اس پہ کمپلائی نہیں کریں گے اس کو اوبے نہیں کریں گے تو سیکورٹیز ایکسچینج کمیشن آپ کو فائن بھی کر سکتا ہے آپ کی کمپنی کو بند بھی کرا سکتا ہے ڈائریکٹرس کو جیل بھی بھجوا سکتا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو آپ کا آفینس ہے وہ کتنا بڑا ہے یا اس کے بابت کمپنیز آرڈیننس کے اندر کیا پینلٹی رکھی گئی اب اسی حوالے سے آگے چلیں ذرا کمپنیز کے اور وہ یہ ہے کہ پچھلے چند سال کے اندر ایس سی پی نے ایک اور اجازت دی ہے اور یہ اب کمپنیز آرڈیننس میں امینڈمنٹ ہو چکی ہے کہ آپ سنگل ممبر کمپنی بھی بنا سکتے ہیں یعنی ایک فرد ایک لمیٹڈ کمپنی بنا سکتا ہے اس کی چند شرائط شرائط ہیں اور وہ شرائط ہم ابھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے لیکن ایک انڈیویجل اور یہ بیسکلی کام جو ہے یہ اس لیے کیا گیا کہ بہت سارے لوگ جو اسٹاک ایکسچینج پہ کام کرتے ہیں مثال کے طور پہ جن کی لائبلٹی کروڑوں میں چلی جاتی ہے ان کو ایک تحفظ دینے کے لیے ان کے ساتھ جو کاروبار کرتے ہیں لوگ ان کو تحفظ دینے کے لیے اور اس تمام جو یہ کام ہے اس میں ایک ریگولیرٹی اور فارمیلٹی پیدا کرنے کے لیے سنگل کمپنی کا تصور جو ہے وہ وجود میں آیا ہے اور اب ایک انڈیویجل ایک شخص ایک فرد سول پروپرائٹر تو پروپرائٹرشپ تو کبھی بھی بنا سکتا تھا وہ اب وہ ایک لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی بنا سکتا ہے اب کچھ دیر کے لیے ہم ذرا یہ کمپنیز اور یہ سول پروپرائٹرشپس اور یہ پارٹنرشپس جو کہ بیسکلی ایک پروفٹ اورینٹڈ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں یعنی کاروبار کرنے کا مقصد کیا ہے محض کاروبار کرنا نہیں بلکہ اس سے منافع کمانا اور وہ منافع جو ہے وہ شیئر ہولڈرز اور مال یا مالکان جو ہیں ان تک پہنچانے کی آبجیکٹو ہوتا ہے آپ چاہے ٹیکسٹائل مل لگائیں اس کا بھی وہی آبجیکٹو ہے یا پنساری کی دکان لگائیں اس کا بھی آبجیکٹو وہی ہے کہ جو چیزوں کا کاروبار کیا جائے گا یا جو چیزوں چیزیں بنائی جائیں گی ان کو بیچ کے منافع کمایا جائے گا اور وہ منافع جو ہے وہ مالک یا مالکان تک پہنچایا جائے گا اب بہت سارے ادارے ہم ایسے بھی دیکھتے ہیں آج کل جن کو مثلا نان پروفٹ آرگنائزیشن کہا جاتا ہے non profit organisation N G Os non governmental organisation trust societies foundations یہ بہت سارے ادارے ہیں جو مختلف قسم کے ایکٹس کے تحت رجسٹر ہوتے ہیں کمپنیز آرڈیننس میں سیکشن فورٹی ٹو کے حوالے سے اب اس بات کی اجازت ہے کہ نان پروفٹ آرگنائزیشنز جو کہ چیریٹیبل اور ان خاص مقاصد کے لیے بنائی جا رہی ہیں جو کہ سیکشن فورٹی ٹو میں لکھے ہوئے ہیں کے تحت آپ رجسٹر کر سکتے ہیں ایسی تمام آرگنائزیشنز جو جنرلی نان پروفٹ آرگنائزیشنز کہلاتی ہیں ان پہ وہ تمام شکیں جو کہ کمپنیز آرڈیننس میں دی گئی ہوئی ہیں وہ تمام لاگو ہوتی ہیں کچھ ایکسپشن ہیں جس کی بابت ہم آپ کو بتائیں گے لیکن وہ کمپنیز آرڈیننس کے تحت وجود میں آتی اب یہ جس وقت ہم بات کرتے ہیں کہ جی ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنز یا یہ جو societies trust foundations non governmental organisations جو پاورٹی ایلیویشن کے لیے کافی کام کر رہے ہیں لیگل رائٹس یا لیگل امپاورمنٹ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں بہت سارے کام سوشل ویلفیئر کے کام آرگنائزیشن کر رہی ہیں ان سب کو ہم نان پروفٹ آرگنائزیشن ایک جنرل ٹرم استعمال کرتے ہیں یہ civil service civil service organisations ہیں ان کو نان پروفٹ کیوں کہتے ہیں کیا یہ ہمیشہ لاس میں رہیں گے یا لاس میں ہی چلنا ہے ان کو یا ان کی آمدن اور ان کا خرچہ برابر ہونا ہے یہ نہیں ہے بات بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ تمام ادارے جو ہیں یہ بھی کوشش ان کی بھی ہونی چاہیے کہ یہ پروفٹ کمائیں منافع کریں لیکن پابندی قانون کی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ادارے وہ پروفٹ جو ہے وہ ان لوگوں میں تقسیم نہیں کر سکتے جنہوں نے اس نان پروفٹ آرگنائزیشن کو بنایا یا این جی او کو بنایا یا ٹرسٹ کو بنایا یا سوسائٹی کو بنایا یا فاؤنڈیشن کو بنایا ان میں تقسیم نہیں ہو سکتا یہ پروفٹ جو ہے یہ صرف اس کے آبجیکٹوس نان پروفٹ آرگنائزیشن کے جو مقاصد ہیں اس پہ خرچ ہو سکتا ہے تو یہ فرق between non profit organisation and وہ تمام ادارے مثال کے طور پہ limited companies partnerships sole proprietorships جو کہ پروفٹ اورینٹڈ ہوتی ہیں جن کا مقصد پروفٹ ارن کرنا ہوتا ہے پروفٹ کمانا ہوتا ہے ان سے اس لحاظ سے مختلف ہے باقی کسی لحاظ سے کوئی خاص فرق نہیں یہ بھی بات ہے کہ جی مثلا لمیٹڈ کمپنی کے اندر اگر کوئی مالک یا کوئی حصص دار اگر فل ٹائم کام کر رہا ہے تو اس کی تنخواہ مقرر کی جا سکتی ہے اگر کوئی مالک یا حصص دار میں سے ایک چیف ایگزیکٹو ہے اس کی بھی تنخواہ مقرر کی جا سکتی ہے پارٹنرشپ میں جو پارٹنرز ہیں ان کی تنخواہ مقرر نہیں کی جا سکتی وہ جو بھی پیسہ نکالتے ہیں وہ اپنے منافع کے اگینسٹ نکالتے ہیں سول پروپرائٹرشپ جو ہے اس میں چونکہ وہ تمام کا تمام منافع جو ہے وہ اس سول پروپرائٹر کا ہے اس فرد کا ہے تو اس کو تنخواہ کی ضرورت نہیں وہ جو اس میں سے پیسہ لے گا اپنے ذاتی خرچ کے لیے وہ یوں سمجھا جائے گا کہ فیوچر پروفٹ یا اس سال کے پروفٹ کے اگینسٹ ہے پارٹنرشپ میں بھی یہی صورت ہے صرف لمیٹڈ کمپنی کے اندر یہ پوزیشن آ جاتی ہے کہ ایک حصدار ایک شیئر ہولڈر جو کہ ڈائریکٹر فل ٹائم ڈائریکٹر کے طور پہ کام کر رہا ہو کمپنی میں یا اس کا چیف ایگزیکٹو یا مینیجنگ ڈائریکٹر ہو اس کو بھی تنخواہ board of directors shareholders کی منظوری کے بعد اس کو تنخواہ دے سکتا ہے ورنہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز میں اور ڈائریکٹرز ہیں یا چیئرمین ہیں اگر چیئرمین بھی فل ٹائم نہیں ہے اور وہ صرف اسی حد تک ہیں کہ جی وہ بورڈ کی میٹنگز میں پرزائڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے کمپنیز آرڈیننس کے اندر ایک مختصر سی پر میٹنگ کے حساب سے فیس مقرر کی گئی ہے اور اس سے زیادہ ان کو نہیں دیا جا سکتا N G Os N P Os وغیرہ کے اندر نان پروفٹ آرگنائزیشن کے اندر جو لوگ یا وہ تمام لوگ جنہوں نے اس این جی او کو بنایا یا اس این پی او کو بنایا یا اس ٹرسٹ کو بنایا یا اس فاؤنڈیشن کو بنایا وہ اپنے اپنی ذات پہ اس کی تمام آمدن میں سے کوئی پیسہ خرچ نہیں کر سکتے اور یہ چیز جو ہے یہ قانون میں لکھی گئی ہے اور اس پہ عمل ضروری ہے آپ نے وہ ٹرسٹ یا آپ نے وہ فاؤنڈیشن یا آپ نے وہ این جی او یا آپ نے وہ این پی او اپنی ذات کے لیے نہیں بنایا آپ نے وہ فلاح و بہبود کے کام کرنے کے لیے بنایا ہے اور اس سے جو آمدن ہوگی چاہے وہ ڈونیشنس سے ہو چاہے وہ گرانٹ سے ہو چاہے وہ کسی نے آپ کو کوئی لون دیا ہے اس سے ہو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ صرف اس این پی او این جی او کے مقاصد کے لیے خرچ کیے جا سکتے ہیں تو یہ مختصرا میں نے آپ کو مختلف قسم کی جو سٹائلز ہیں کام کرنے کے اور جو رائج ہیں اس وقت یعنی سول پروپرائٹرشپ ہے پارٹنرشپ ہے لمیٹڈ کمپنی ہے اور فلاح و بہبود کے کام کے حوالے سے این جی اوز ہیں این پی اوز ہیں ٹرسٹ ہیں فاؤنڈیشنز ہیں سوسائٹیز ہیں ان کے بارے میں بتایا کلبز ہیں کلبز جو ہیں وہ بھی ایک ناٹ فار پروفٹ ادارہ ہیں اس کا اگر کوئی منافع ہوتا ہے تو وہ اس کے ممبران میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا وہ کلب کے آبجیکٹوس اور اس کے اخراجات کو میٹ کرنے کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے تقسیم نہیں کیا جا سکتا کسی میں بھی ہم نے ون مین کمپنی کا بھی حوالہ دیا اور اس میں جو ہے وہ یہ چیز ہے جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ تمام وہ شقیں جو کمپنیز آرڈیننس کی ہیں وہ اس پہ لاگوں گی سوائے اس بات کے کہ اس کا بورڈ آف ڈائریکٹر ظاہر ہے کہ جی ایک آدمی بورڈ آف ڈائریکٹر کیا بنائے گا وہ خود ہی بورڈ آف ڈائریکٹرس ہے لیکن جو لازم ہے اس کے ساتھ وہ یہ ہے کہ یہ ایک شخص جو ون مین کمپنی بنانا چاہتا ہے وہ جس وقت وہ کمپنی بنائے گا تو دو اور نام وہ رجسٹر کرتا ہے اس وقت کہ جو اس کی ڈیتھ کیس میں اس کی جگہ اس کمپنی کی ریسپانسبلٹیز کو آگے لے کر کے چلتے رہیں گے کیونکہ اس کی ڈیتھ کی وجہ سے کمپنی ختم نہیں ہو سکتی کمپنی کو ختم کرنے کا طریقہ یا اس کو زیرو کرنے کا طریقہ جو ہے وہ قانون میں اس کو یا لکویڈیشن یا وائنڈنگ اپ کہتے ہیں اور وہ ایک تفصیل جو ہے وہ ایک علیحدہ ہے اور کسی اسٹیج پہ وہ بھی ہم اس کی طرف بھی غور کریں گے لیکن کمپنی جو ہے وہ اس انڈیویجل کے جو ون مین کمپنی کی بات ہو رہی ہے اس میں وہ اس انڈیویجل کی ڈیتھ کی وجہ سے ختم نہیں ہو جائے گی وہ جس کو نامنیٹ کیا ہے نمبر ایک پرسن وہ اس کی جگہ کاروبار کرے گا یا آلٹرنیٹ اس کی جگہ ایک اور نام دینا پڑے گا یہ دو شخص جن کا میں نے کہا کہ رجسٹریشن کے وقت دیا جائے گا وہ دونوں لوگ جو ہیں وہ آپ کی ڈیتھ میں کی کیس میں ٹیک اوور کر لیں گے آج کا موضوع ہم یہی ختم کرتے ہیں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے اور لمیٹڈ کمپنیز کے حوالے سے مزید بات کریں گے آپ کا شکریہ خدا حافظ